نافع نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ آخری سات راتوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے کچھ لوگوں کو خواب میں لیلت القدر دکھائی گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں دیکھتا ہوں کہ تمہارا خواب آخری سات راتوں میں ایک دوسرے سے موافق ہو گیا ہے اب جو اس یعنی لیلت القدر کو تلاش کرنا چاہے وہ اسے آخری سات راتوں میں تلاش کرے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نما کے بیان کردہ مکمل الفاظ آگے حدیث نمبر دو ہزار سات سو چونسٹھ میں ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار سات سو اکسٹھ